طور پہ بہت سی چیزیں ہم نے اور بہت سی چیزیں اندر سے آئیں بہت سی چیزیں باہر سے آئی خیال کہ مہابھارت کو اس انداز سے پیش کیا جائے اس کی شروعات اس طرح سے ہوئی کہ دہلی یونیورسٹی میں مہابھارت پہ ایک سیمینار ہو رہا تھا اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہم لوگ بھی اس میں کچھ کریں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں یونیورسٹیز سیمینار ہوتے ہیں تو اس میں اکیڈمک قسم کا پیپر دے دیا جاتا ہے تو اس کی شروعات بہت اکیڈمیکلی ہوئی اس کے بعد بہت خوبصورت قسم کے ہم کو ملے اور ہمارے پرانے پرانے عزیز ساتھی ہوا کرتے تھے ساتھی بزرگ تھے لیکن بہت دوست تھے ان کا نام تھا رام لال ناگوی پنجاب میں ناگا جگہ ہے تو وہاں کے رہنے والے تھے اور جب بھی دلی آتے تھے تو ریڈیو اسٹیشن میں میں کسی زمانے میں کام کرتا تھا تو وہاں آ جاتے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ میرے پاس پچاس طرح کی گیتائیں میرے پاس ہیں گیتا پچاس اردو تو یقین نہیں آتا تھا ایسا لگتا تھا کہ تھوڑا تھوڑا سا سا کر رہے ہیں لیکن آج مجھے خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ میں بھی انہیں کے راستے پہ چل نکلا ہوں اور میرے پاس بھی اب پانچ سات تو جمع ہو گئی ہیں اور پوری امید ہے کہ میں جس کہیں نہ کہیں سے وہ حاصل ہو جائیں گی آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے بہت بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کے جو خاندان میں جو لوگ تھے وہ اردو نہیں جانتے تھے مجھے نہیں معلوم کہ ان کی کتاب اس کے بیچ میں کتابیں یاد ہیں اب یہ لوگ پیش کریں گے تو اس میں وہ نام بھی آئیں گے وہ حوالے بھی آئیں گے جن کی تحریروں کی مدد سے پچھلے ڈیڑھ سو سال دو سو سال پرانی تحریروں کی مدد سے آج کے اس ٹیسٹ کو تیار کیا گیا ہے تو آج کی اس پرفارمنس سے پہلے میں تھوڑی سی باتیں داستان گوئی کے بارے میں بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ سوچیں بھی تو اس بات کا نظر نہیں ہو پاتا ہے ہم کو کہ آج سے دو سو سال پہلے کی جو تہذیبی اور ثقافتی ایگری یعنی کلچرل دنیا تھی وہ کیسی ہوتی تھی جب فلمیں نہیں تھیں جب ٹیلی ویژن نہیں تھا ریڈیو اور آڈیٹوریمس نہیں تھے جب انٹرنیٹ نہیں تھا اور یوٹیوب نہیں تھا اور تھیٹر بھی نہیں تھا تو راجوں مہاراجوں اور نوابوں اور امیروں اور رئیسوں کے درباروں میں ان کے ذوق کی تسین کے لیے اور کبھی کبھی عوام کے ذوق کی تسلیم کے لیے بھی لوگ کیا کرتے تھے تو آج فوزیہ اور فیروز یہاں پہ اسی دور کو آپ کو یاد دلائیں گے جب یہ سب کچھ نہیں تھا جب بس ہماری زبان تھی اور ہم تھے اور سننے والے تھے تو ایک زمانے میں جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ لوگ داستانیں سناتے تھے فوجی ابھی آپ کو بتائیں گی کہ یہ پرانی دلی کے ایک ایسے ہی محلے سے ہیں جہاں پہ اردو کے جو آخری داستان وہ تھے وہ رہا کرتے تھے تو ان کی جو ہے آتما کے اندر آ گئی اور انہیں نے طے کیا کہ وہ جو ان کا کام جو ہے انورا جو چھوٹ گیا تھا اچانک ریڈیو آ گیا تھا فلمیں آ گئی تھیٹر آ گیا تھا تو لوگ بھول گئے تھے کچھ پرانی چیزوں کی تو آج کی اس پرفارمنس میں وہ بہت سارے جو تہذیبی دھارے ہیں وہ جو کلچرل اسٹریمس ہیں چھوٹی چھوٹی ان کو ملا کے یہ سمندر کو پوزے میں بند کرنے کا کام کیا گیا ہے یہ بہت مختصر سی بہت چھوٹی سی پرفارمنس ہے صرف پچاس منٹ تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ پچاس منٹ کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے اگر پچاس منٹ آپ ٹیکسٹ نہ دیکھیں اگر آپ اگر آپ اپنے دوستوں کو میسیجز نہ کریں کہ آپ کتنا انجوائے لگتا ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ نہیں اسے اسے بند کر نہیں ہم ایسا کچھ نہیں کہیں گے ہم آپ سے دس بستہ درخواست کریں گے کہ پلیز uh, ہم ایک ایسے دور میں آپ کو لے جانا چاہتے ہیں جب ٹیکنالوجی نہیں تھی سب کچھ ان پلگ تھا تو ہمیں امید ہے کہ اس پرفارمنس کے دوران uh, رنگ ٹونس کو کم سے کم نشانی دیں گے and over to Fauzia and Feroz خواتین حضرات آداب حاضرین داستان گوئی کے اس محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے داستان کوئی نام ہے اس فن کا جس میں داستانیں بیان کی جاتی ہے داستانیں تو بہت سی سنائی گئی ہیں دلسمی میں شبا سے داستانیں سنائی گئی ہیں امیر ہنکا سے داستانیں سنائی گئی ہیں ہم نے مہاتما گاندھی پہ داستان پیش کی ہے مہا بھارت پہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ہم نے خسرو پہ داستان پیش کی ہے کبیر پہ پیش کی ہے سر سید احمد خاں پہ پیش کی ہے مرزا غالب پہ پیش کی ہے ہم بہت جلد آپ کے سامنے داستان رادھا کرشن کی لے کر آ رہے ہیں جس میں ہمارے ساتھ دودیا شاہ آئیں گی اور ہماری اگلی پروڈکشن ہوگی داستان اپنے رام جی تو سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اتنی بارش میں ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہاں آئے میں آئی ایس سی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں بہت سارے شناسا چہرے مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں بہت دوست ہیں بہت بزرگ ہیں ڈاکٹرز ہیں میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگر آپ کو غلطی ہو جائے تو بات کیجیے تو حاضری داستان کی یہ محفل جامع مسجد کی سیڑھیوں پر منعقد ہوا کرتی تھی اور اس زمانے میں داستان وہ بیٹھتے تھے داستان سنانا اور وہ دن مہینے اور سال چلا کرتی تھی تو مجھ سے ہمیشہ لوگ پوچھتے کیا وہ لوگ سوتے نہیں تھے بالکل سوتے تھے مگر وہ داستان روکتے تھے اور پھر اس سے اگلی جو نشست ہوتی تھی جمعرات ہو یا روز ہو یہ کہاں کا کیا معمول ہے یہ اس پہ بہت کچھ منحصر ہوتا تھا تو داستان روکنے کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں داستان میں سین یہ ہے کہ داستان وہ داستان سنا رہے ہیں اور بوڑھا جو ہے وہ سیج کی طرف بڑھ رہا ہے دلہن سیج کی بیٹھی ہوئی ہے اور اب داستان نے بیان کرنا شروع کی دلہن کی خوبصورتی اس کے بال اس کے کان اس کی مونٹ اس کی کرائی اس کی انگلیاں اس کے پیر اس کے بال اس کی پلکیں اس کی آنکھیں دو دن ہو گئے داستان کو صرف دلہن کی خوبصورتی میں آ رہا تو آپ ہی جیسے لوگوں میں سے آواز آئی بھی دو تو آپ آپ آپ آپ نہیں نہیں آج آج ہم ہم راستہ روکیں کے سامنے اپنی چھوٹی سی کوشش پیش کرنے جا رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ کو کو پسند آئے گی اور اگر ہماری داستان میں کوئی بات پسند آئے آپ آپ آپ کو کو کو آئے اور ہم نے بالکل ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ جس کی کی کی کی تالی تالی پٹ رہی اس اس عزت عزت اتر میرا ہے ہے ہے کہ ابھی زمانہ بدل چکا جس نہیں پٹتی تو آپ داد دے سکتے ہیں آپ تالی بجا سکتے ہیں اچھی اچھی آپ آپ داد دیں گے اتنی ہم کو داستان کہاں سے اجازت ہے تو پیش ہے داستان مہا بھارت تو اتنی ہی نئی بات ہے جتنی ہے پرانی ایک رنگ ہے آگ اس کا اور ایک رکن ہے پانی دائم ہے اثر اس کا سر دنیا فانی نادا ہے جو سمجھے ہیں اسے ایک کہانی روداد جہاں بھی ہے یہ روداد آپ بھی ہم بھی زمانہ جائے گا چنانچہ رشی ویدیاس نے عقیدت باطنی اور جذبات قلبی سے کام لیا تو گنیشی نمزان میں بھول جنت وغیرہ سے چرنوں کی پوجا کی گئی بعد اس احترام کے رشی ویدیاس عرض ہوتا ہوئے کہ ہے بدھی ونایک آپ سا عالم دانشور اور اسرار روحانی اور جہانی کو جاننے والا کائنات میں دوسرا نہیں خاکسار کی خواہش ہے اس جہاں میں دھرم کے لیے جو سب سے عظیم جنگ ہوئی اور جس میں خود بھگوان نارائن نے شری کرشن کے روپ میں شامل ہو کر دھرم کی گتھی سلجھائی اس کا کل حال میں ویدوں کے علم کے نظم کیا جائے وید ویاس جی نے عرض کیا کہ بمہرے مالک کائنات خادم تحلیر تو کر سکتا ہے لیکن اس ذخیرے کو قلم بند کرنے کی قوت و قابلیت حادثہ نہیں رکھتا ہے چنانچہ گزارش ہے کہ ازراہ کرم خادم کا کہا ہوا آپ قلم بند کریں گے تو تمام عالم کو ایسا مند کریں گے آپ کا تحریر کرنا عیب ہوگا اور دنیا کا کلیان کرنے والا ہوگا تمشجی کے صاحب زادے یعنی تاج تاجدار علم و دانش مشکل کشا گریش جی نے ہس کر کہا کہ مریبن میری شرط ہے جو آپ بولیں گے ہم لکھیں گے لیکن ہم قلم نہیں روکیں گے یاد رہے قلم رک گیا تو ہم نہیں لکھیں گے تب ریاض جی بسک ان کے ساتھ گزارش گزار ہوئے کہ میرے بھی ایک التجا قبول فرمائے کہ آپ تب تک میرے کہے ہوئے کسی ایک شلوک کو رقم نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اس کو ہر زاویے سے پرکھ نہ لیں گے اور ہر اثر آپ سمجھ نہ لیں گے تو اس قول و قرار کے بعد ادھر زبان مبارک سے گور افشانی ہونے لگی ادھر شاخ قلم سے گل افشانی ہونے لگی تو اس طرح یہ عزیز وقت وجود میں آیا یعنی لوگ بتاتے ہیں کہ جس شخص کو وید پڑھنے کی خواہش ہو وہ پہلے مہابھارت پڑھے جس نے مہا بھارت نہ پڑھی اور وید وید پڑھے اس کا پڑھنا اور نہ پڑھنا سب برابر مہا بھارت رات کو پڑھی جائے تو دن دن کے گناہوں کا کفارہ ہو کو پڑھے تو رات کے پاپ جائیں نامور اردو شاعر اور مسلم جناب توتا رام شاعر نے نواب آصف کے زمانے میں پوری مہا بھارت منظور لکھی تھی منظوم یعنی شاعری کی زبان میں لکھی تھی فرماتے ہیں سوار قلم گل پلم پہ ہے پہاڑے مضامی پہ ہے یہ قصہ زمانے میں مشہور ہے یہ احمد اس طرح مذکور ہے قلم پہ میری شہ سواری نثار پیادی مضامی بنے ہیں سوار پیادی مضامی بنے ہیں سوار جی بدائی کو دیکھ کر ان کی چرن وندنا کرتے ہوئے سبھا بھگ گئے اور سیوا ارچنا کرنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ ہی تو پانڈوں کو بھی تھے ایسا کیا ہوا آپ دونوں پکشوں کا یعنی سے نراش نہیں روک پائے کا جب اپنا ہوا تو آپ نے اسے کیوں نہ روکا میری آپ سے بنتی ہے کرپا کر کے یہ ساری باتیں بھی وجن کے پاڈو کی بھائی کا گدی کے دوارا ناچو یہی کارن ہے کہ انہوں نے میرے پر دھیان نہیں دیا تھا ایسا ایک بار نہیں انیکوں بار ہوتا ہے جب اچھے سے اچھا منوشی بھی اچھے سے اچھی بات پر دھیان نہیں دیتا ہے اور اسی کارن کبھی بہت کچھ اور کبھی سب کچھ کھو دیتا ہے اور آج یہی وجہ ہے کہ ہم تمہیں اپیش دینے آئے ہیں تتھا بھوشی کے کوپ سے سچیت کرنے آئے ہیں اگر تم میرے اپیشوں پر دھیان نہ دوگے تو بہت دکھ اور بہت کشت ہوگو گے تو راجن ہم تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی گھوڑا بہت سندر دکھے اور اس کو حاصل کرنے کا تمہارا دل کرے تو اس کو تم لینا نہیں اور بھاگے کے بچھائے جال میں اور اگر نہیں بھی لینا تو اس پر سواری کرنا اور اگر سواری بھی میں لینا کبھی شکار پر پر مت جانا جانا اور اگر شکار بھی تو کبھی سندر استریوں کی جان بھی نہ کچھ بھی بھی ہو جائے تو سندر استریوں کو گرہن نہ نہ کرنا اور ہی ان کی کبھی بات ماننا میرا جن تمہارا کلیا اور راجہ جنمے جائے سمے کے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھول گئے ایک دن ایک ویاپاری گھوڑے بیچنے آیا راجہ کو ایک سندر گھوڑا بے حد پسند آیا اور تو خرید بھی لیا کچھ دنوں بعد راجہ اسی گھوڑے پر بیٹھ کر شکار کے لیے گیا تیر سے بارہ سنگا مارا تو اس کے پیٹ سے کنیا نکلی جو بہت سندر تھی راجہ نے پوچھا تم تم کون ہو کنیا وہ کہنے لگی میں ہوں راج رشی کی بیٹی اپنے پتا کے حکم سے یہاں آئی ہوں کہ میں راجا جن میں جیسے شادی کروں ہے راجن مجھے جل اپنی پٹرانی بنائیے اور اشنے گٹی بھی کرائیے راجا نے اس رشی کنیا کو گرہن بھی کیا اور اشمے گٹی بھی کرایا لیکن رانی کے کاریہ کلاپوں کو دیکھ کر برہمنوں کے بالک ہنسنے لگے تو راجا نے غصے میں ان کے سر کاٹ دیے اسی وقت اگنی دیو کے کوپ سے ہون کی اگنی نگر کو بھسم کرنے لگے براہ سے اب سمجھ میں آیا یہ اور پانڈو نے ہماری بات کیوں نہ چلو اب چپ جاؤ بیٹھ جاؤ اور مہا بھارت کی کتھا سنو جس سے تم براہ سے بچے تو اس طرح نے مہا بھارت کی اردو کے معروف جی، ایک ہی کہانی میں رقم دراز ہے کہ ساری دنیا مہا بھارت کے کرداروں کی طرح خود غرضے کی سیاہی میں آج بھی یہ کہانی روز دھائی جاتی ہے روز ہمارے سامنے آتی ہے میرا جی کہتے ہیں گھیرا جب ہی دیکھا نیند سے سویا سب بھاگا پورا پشچم ہا ہا کار مچائی راجا ڈوبے پر جا ڈوبی سب سے دور اکیلا واگ سوچے چلتے سمجھ میں کیوں یہ بات دہرائی یہ بھائی او بھائی یعنی اپنے کو یاد کرائے انہوں نے اپنے دیول منی نے پندرہ لاکھ شو میں سنائے نارد جی نے تیس لاکھ دیوتاؤں کو سنائے آج دنیا میں ایک لاکھ لوگ ایسے ہیں جو مہا بھارت کے نامے نامی سے منصوب اور آدھے وقت کے دینی و دنیاوی عظمت کی زندہ یادگار ہیں اس عظیم تصدیق میں جس کی بے نے امرت منتھن سے لے کر آریہ ورت تک کی قدیم تاریخ کے تمام حالات و واقعات صاف صاف تحریر فرمائیں خاص طور سے بزرگانی آلی مکان یعنی پانڈو خاندان کے مہاراج گان کا اتحاس رقم کر دیا اپنی تصنیف میں فرماتے ہیں رشی ویدیاس کی رشتے بھیمسین ارجن نکل سہدے پانچو پانڈو رنگ مادر بھی قیام پذیر تھے جب ہستینا پور تشریف لائے تو بھیشم پتاما ودر اور جھوٹراش کا کلیجہ ہاتھ بھر کا ہو گیا باشندگانی شہر کی کلی کلی کھل گئی جو دیکھتا مشاور ہوتا تھا لوگ صورت و سیرت پر لوٹ ہو رہے تھے لیکن دریودھن اور اس کے ننیانوے بھائی دل ہی دل میں چلتے تھے اور ان کے دلوں میں سو سو بیت ہو گئے تھے ایک دن بس چلا تو بھیم سے ان کو زہر دے دیا اس پر بھی نیتنا بھری تو اٹھا کر دریا میں ڈال دیا مگر بھیم سے خدا کے فضل سے بال بال بچ گیا ایک رویا بھی میلا نہ ہوا ایک مرتبہ پانچوں کے پانچوں کو رات اور رات کے مکان میں گھومنے کی کوشش کی لیکن حافظ اکیلی نے وہاں سے بھی صحیح سلامت نکالا اور ہر ہر قدم سنبھالا پھر سازشوں کا دور شروع ہوا کوروں نے پانڈوؤں پر جوئے کا جال پھیلا اور چھل کپٹ سے سب جیت لیا یہاں تک کہ رانی دروپدی کو بھی یدھشٹر نے داؤں پر لگا دیا اور انہوں نے کل سر پرکار دروپتی کی بیزتی کی لیکن مشیہ سے یہ اس نے اسے بیزت نہ ہونے کا پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا ایک نادی بادل سے وقت کا دل ہو رہا تھا کچھ ایسا ہونے والا تھا جو اب تک نہ ہوا تھا آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور جو نہیں ہونا چاہیے تھا جنگ ناگزیر ہو چکی تھی مقدر بن چکی تھی سو جنگ کو ٹالنے کی آخری کوشش کے لیے بھگوان کرشن پانڈووں کا سندیشہ لے کر کے پاس پہنچے اور دریودھن کو سمجھانے کی کوشش کی اس واقعے کو شری رام دھاری سنگھ دنکر جی نے کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے میتری کی راہ بتانے کو سب کو سمار پر لانے کو سریودھن کو سمجھانے کو بھیشن ودھونس بچانے کو بھگوان ہستینا پور آئے پانڈو کا سندیسہ لائے دو نیائے اگر تو آدھا دو پر اس میں بھی یعنی بادھا ہو تو دے دو کیول پانچ گرام رکھو اپنی دھرتی تمام ہم وہی خوشی سے کھائیں گے پریجن پر نہ اٹھائیں گے تو یہ دھن وہ بھی نہیں نہ سکا آشیش سماج کی لے نہ سکا الٹے ہری کو باندھنے چلا جو تھا آسا بھی سابنے چلا جب ناش منج پر چھاتا ہے پہلے بیوے مر جاتا ہے ہری نے بھیشن ہنکار کیا اپنا سوروپ بستار کیا ڈگمگ ڈگمگ دکل ٹولے بھگوان کبت ہو کر بولے سنجیر بڑھا کر ساتھ مجھے ہاں ہاں دریو دھن باندھ مجھے جگت کا آدھی سجن یہ دیکھ مہا بھارت کا رنگ امبر میں کنسل جال دیکھ پد کے نیچے پاتال دیکھ مٹھی میں تینوں کا دیکھ آتے ہیں باندھی مشی تو آیا ہے سنجید بڑی یاد آیا ہے یعنی مجھے باندھنا چاہے من پہلے تو بات انت گگن سونے کو سادھنا سک محتورے والا تیرے کا مولے نہ پہچانا میں بھی جاتا ہوں انتم سنکل سناتا ہوں یاچنا نہیں اب رن ہوگا جیون جائے یا کی مرن ہوگا انشیش شیشنا کا ڈولے گا وکرال کا کھولے گا دھن رن ایسا ہوگا پھر کبھی نہیں جیسا ہوگا بھائی پر بھائی ٹوٹیں گے وشبان بول سے چھوٹیں گے وائرس شگار سب لوٹیں گے سو بھاگے منش کے پھوٹیں گے آخر تو بوشائی ہوگا ہنسا کا پرتائی ہوگا ہی سبھا سن سب لوگ گئے چھپتے کتے بے ہوش پڑے کیول گونر نہ اگاتے تھے دھنکراش بدل سکھ کر جوڑ کھڑے پرمبت میں بھائے دونوں پکارتے تھے جے جے جے جے جے جے مہاراجے سے مدد مانگی گئی جب ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو دونوں نے سوچا شرین سے تو دریادر نے شری کشن سے ان کی ساری فوج مانگی اور شری کشن نے ایک سارتی کے طور پر قانون کا ساتھ دینے کی حامی میری اور کس طرح اس تاریخی جنگ کی مثال کروکشیتر کے میدان میں پیش گئی یہ اب تک کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ تھی ایسی جنگ نہ کبھی کسی نے دیکھی تھی نہ کبھی کسی سے سنی تھی جب فرقین کا آمنا سامنا ہوا تو میدان جنگ کا عجیب عالم تھا مامو ادھر تھا تو بھاجا ادھر تھا چچا ادھر تھا تو بھتیجا ادھر تھا نانا ادھر تھا تو نوازا ادھر تھا دادا ادھر تھا تو پوتا ادھر تھا تو حاضرین جب ارجن نے دیکھا کھڑے ہیں تمام چچے سادے اور سادے سی احترام کہیں بیٹے پوتے کہیں یار ہیں برادر ہیں مامو ہیں غم خوار ہیں خسر ہے کوئی کوئی دل بند ہے کہ ایک سے لگا ایک کا ہے جگر جگر کی سے لڑائی ہے آج کہ لڑنے کو بھاری سے بھاری ہے آج ہوا دل کو ارجن کے رنجو ملال کہا سے سے ہو کر نکال بدن میں نہیں میرے تمام بہن خشک ہے ہے ہے سوکھتی زبان لگی مجھے کب کبھی گھر کھڑی رانگٹے بھی کھڑے ہیں سبھی چلا ہاتھ میرے گاڑی اب بدن چل رہا ہے میرا سب کا سب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ارجن نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کا دل چنگل سے ہو گیا اس نے تین کمان ایک طرف رکھ دیا اور سر پکڑ کر میدان جنگ میں بیٹھ گیا شری کشن نے جنگ میں بن کر دیکھا تو ارجن کو اپنی دھرم واڑی سے سمجھایا اور اصل دھرم کا راستہ دکھایا شری کرشن نے این میدان جنگ میں ارجن کو جو اسرار و رموز سمجھائے اور جو علم و فضل کے دریا بہا ہے وہ سب کے سب گیتا کے اپدیش کہلائے سنا کر شریکش نے غور افشانی کی اسے ہر شخص کو سننا اور گرہ باندھنا لازم ہے گیتا میں تمام شاستروں کا روپ ہے جس طرح سب دیوتاؤں میں بھگوان ہی بھگوان ہے اسی طرح ہر تیرت میں گیتا ہی گیتا ہے گیتا کے پیام کو شاعروں نے کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے دھرم جس نے نبھایا اسے کوئی مٹا سکتا نہیں اس کے پیاروں پر کوئی بھی بہت آ سکتا نہیں دھرم کی محنت کا جو نکلے پسینہ جسم سے کون کہتا ہے کہ یہ موتی بنا سکتا نہیں حکم اس کا ایک ہے کمزور اور شہزور کو اس کے آگے بادشاہ تک سر ہلا سکتا نہیں لکھ دیا جو کاتب تقدیر نے انسان اسے کچھ بڑھا سکتا نہیں بھر گھٹا سکتا نہیں کارخانہ زندگی کا اس کے احسانوں سے ہے اس کا ایک احسان بھی انسان بھلا سکتا نہیں وہ بگاڑے پل میں جو انسان بنائے عمر میں جو بگاڑے بھوک سے کوئی بنا سکتا نہیں جو بگاڑے بھوک سے کوئی بنا سکتا مثال باری تعالیٰ کیسے حاصل ہو سکتا ہے نشکام کرم یعنی بے لاس عمل کیا ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے یہ عرفانی اور روحانی مضمون سنسکرت کے سات سو شلوکوں میں بیان کیا گیا ہے ہر شلوک معافت کا ایک رنگین پھول ہے اور انہیں سات سو پھولوں کی مالا کو گیتا کا نام دیا گیا ہے یہ پھول اسی باغ سے چنے گئے ہیں جس کا نام گلشن بقا ہے اور جسے آب حیات میں سیجا ہے روحانی پھولوں کی اس مالا میں عجب خوشبو ہے اور غزب کی تاثیر ہے شری کرشن فرماتے ہیں کہ ایک اٹھی کے لال جو شخص جس طرح کی تمنا جس طرح کی خواہش اور جس طرح کا عمل کرتا ہے اسی کی مناسبت سے اجر پاتا ہے جو دیوتاؤں کو پوجے گا وہ دیوتاؤں تک پہنچے گا جو بھوتوں کی عبادت کرے گا وہ بھوتوں تک رسائی حاصل کرے گا اور جو ایشور کا متاشی ہوگا وہ ایشور تک پہنچے گا اور مکتی حاصل کرے گا تو حواس و حوث سے جو مجبور ہیں ہوئے جان سے ان کے دل دور ہیں نکالے طبیعت سے پوجا کی کرے دوسرے دیوتاؤں سے پریت منائے پتروں کو پتروں کلائیں جو بھوتوں کو پوجیں وہ بھوتوں کو پائیں سنم کے پجاری سنم سے ملیں ہمارے پرستار ہم سے ملیں جنہیں تینوں بیدوں میں ہے دسترس وہ جنت کے طالب پینے سومرس کوئی آدمی تجبتکار ہے مگر میرا دل سے پرستار ہے وہ دھرماتما جلد ہو جائے گا قرار و سکون دائمی پائے گا کہا پھر ارجن نے اے لا یزال ہوا دور شب اور فریبی خیال پتا چل گیا دل ہے مضبوط اب بچاؤں گا آپ کے حکم سب جنگ شروع ہونے سے پہلے نے کیب ملے پانڈو سے میرے لال سب لڑائی کا دل میں جمائے خیال تو منتر سنجے نے گرد راج کو کچھ یوں سنایا کہ جیسے ہی ارجن گانڈی نظر آیا تمام مہارتوں نے مچایا کی زمین و آسمان سر پر اٹھایا تمام قانون اور گرفی راجے مہراجے اپنی اپنی فوجوں کو ہم رکھا بھی آگے بڑھے امنگیں قابو میں نہ تھی حوصلے میان کے باہر تھے شب اور گومک باجے ایسے بجے ایسے بجے کہ بادلوں کی گرجمان تھی زمین سے لے کر آسمان تک سب کو خبر ہو گئی کہ آج گوروں اور پانڈووں کا دھن پڑے گا دیوتا سب آسمان سے زمین کی جانب دیکھنے لگے کہ کیسا شان سما ہے زمین پر بہادروں اور جالوں کا سمندر جمع ہے جیسے ہی دونوں فوجی سمندر ٹٹی دل کی طرح آمنے سامنے آئے یوگیشتر نے اپنے ہتھیار پھینک دیے رد چھوڑ دیا جوتے اتار دیے اور بھیش میں پتاما کی جانب دوڑ چلے سب پکار تھے کہ ہائے یہ کیا کر دیا ابھی تو دو دو ہاتھ ہی نہ ہوئے تھے ابھی سے ہاتھ چھوڑ بیٹھے شری کرشن عالم غیب تھے انتر یامی تھے انہوں نے سب کو بتایا کہ یہ کچھ دلی نہیں ہے پھلو پھولو میدان مارو اور یہ لڑائی جیتو جس کو بزرگوں کا خیال دھرم کا ادب ہے ایسے انسان کو شکست نہیں ہو سکتی ڈوڈاچاری نے بھی کہا تمہیں بزرگوں کا ادب ہے اس لیے میری دعا ہے کہ تم فتح یاب ہو ہم لڑیں گے ضرور قوموں کی طرف سے لیکن دعائیں کریں گے اور جب جنگ شروع ہوئی تو ایسی جنگ نہ کبھی ہوئی تھی اور نہ ہوگی بہادروں کے ناروں سے کانوں کے پردے پھٹے جاتے تھے بھیم سین ایسا درجا کہ ہاتھ چنگانا ہو گئے گھوڑوں نے ہنگنانا بند کر دیا بلبل تہر گئے کے پیر کون سے پھٹ گئے بھیم سین درجا تو شروع بھی سب سب نے کر ایسا گھیرا کہ کوئی راستہ نہ رہ گیا پھر تو وہ وہ جنگ جنگ ہوئی ہوئی کل حفیظو الامام دشمنوں نے ایسی کسی سے تیر چلائے کہ پتلی بھی کیا پہنچے گی بجرا کے بیٹے ارجن کے فرزن نے چچا کو گھیرا دیا چچا کو گھیرا دیکھ کر ایک طرف سے پالا سنبھالا دون چارے نے دیکھا تو تیروں کی بوشاہ شروع کر دی ایسے ایسے تیر برسائے کہ آسمان پر ستاروں کی سی روشنی کھا گئی پاڑوں نے بھی بجلی گرانا شروع کر دیا دریودھن چاند پہ کھیل رہا تھا ایک سب سے دوسرے میں بجلی کی طرح کون رہا تھا جنگ چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی خون کی ندیاں بہتی رہی بہتی رہی بڑھتی گئی خون کے فوارے ساون بھاگوں کی جڑی کا سما دکھاتے تھے کبھی بھیشم پتاما تیر برساتے آگے بڑھتے تو کبھی ارجن کی کمان سے آگ برستی ارجن کی بہادری دیکھ کر بھیشم نے شباش کہا ہر لڑنے والا شراب شجاعت سے پرمس تھا چہروں پر جلال اور آنکھوں میں جوش غضب تھا رتھوں نے رتھوں سے فیل بانوں نے فیل بانوں سے ٹکر لی رتھ بان اوندے منہ گرے گھوڑوں کے دم اکھڑ گئے ہاتھیوں پر ہاتھی گرے تو ٹکروں سے سن سلے کا سوا تھا مست ہاتھیوں نے گھوڑوں کی ہڈیاں پیس ڈالی گھوڑوں نے پیادوں کو رون ڈالا پیادے تلواریں سونک سونک کر گھڑ سواروں پر جا پڑے تھے بہادروں نے چکنا چور رتھ اٹھا کر جو بیٹھے تو گھوڑوں کی جان گئی فیل بان نے ہزاروں کو کچل ڈالا تیروں نے کسی کا سر اڑا دیا تو کسی کے بازو پشتوں کے پشتے بن گئے زخمیوں کا بچھونا بچ گیا لاش پر لاش گرتی تھی تلوار سے تلوار کٹ گئی بغال پنڈت دتا دے کیسی کی وہ روانی جگر جس سے شیروں کے تھے پانی پانی تھی زندگانی اما جس سے دشوار تھی بچ کے پانی شجاعت کے جوہر جو پہچانتے تھے وہ روحا اسی تیغ کا مانتے تھے وہ جب میان سے نکلی بھر کر ترارے تو دھلا گئے شرارے نظر آئے چشمے ادب میں ستارے بس بال میں سینکڑوں سر اتارے چڑھا بار کر جو ادب کو ستارا چن کر چڑھا بس اتاراس آئی نہ فرصت جنہوں نے سنبھلنے کی پائی ان ان کے کے ناموں سے سے تھے تھے خوف کھاتے ادو حال کپ نہ پہلے کبھی داؤں اپنا چلایا سمر کے نہ گھونگٹ نے کو چھپایا دشمن کسی نے دکھایا نہ گرتے ہوئے پر کبھی ہاتھ اٹھایا نہ گرتے ہوئے پر کبھی ہاتھ اٹھایا سیف سوائی نظر آئی تلکل جو بڑی سیف سوائی نظر آئی ترکیب عناصر میں جدائی نظر نظر آئی آئی نہ نہ نہ نہ نہ نہ شانہ بازو کلائی پہ پہ پہ جو جو کسی دوش سر تھا تھا تھا پہلو چمکی دل جگر اور پھر عشق اور ایسا حملہ کیا کہ تیروں کی بارش سے آسمان پر اندھیرا چھا گیا بڑے بڑے سرماؤں کا دل دھر گیا اور ارجن جیسے جری جارے تک کا ہاتھ شل ہو گیا اس سے پہلے کہ ارجن کا کام تمام ہو جاتا شری کرشن نے اس کو بچانا ضروری سمجھا ارجن کی بری حالت دیکھ کر شری کرشن دوڑ پڑے انہیں اپنی طرف آتا دیکھ بھیشم پجامہ یوں گویا ہوئے کہ آئی تشدید نہیں ہماری عین خوش قسمتی کی موت آپ کے ہاتھوں سے ملی یہ کہہ کر انہوں نے ادب سے سر جھکا دیا مگر بھگوان کرشن نے کوئی حملہ نہیں کیا بس ارجن کو بچا لیا اور جنگ میں زخمی ہو کر بھیش پتامہ افغان سے اس کے بعد دو ہزار چار میں سامان سنبھالی اور چکریوں لیکن ارجن نے اسے کیفر ایک کردار تک پہنچا کر ہی دم لیا پھر ایک دن بھیم سین نے اندر ورما کا ہاتھی اشوتھاما مار گرایا مہاراج دشتر جو بڑے ستیہ وادی تھے یعنی جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہاں اشوتھاما مارا ہے لیکن ہاتھی یا آدمی ایشور جی یہ آخری جملہ انہوں نے کبھی زبان سے کہا دروناچاری نے بیٹے کے رنج و علم سے بے بس ہو کر ہتھیار پھینک دی اتنے میں ہی جن دمن نے ان کے بال پکڑ کر گردن دربار سے الگ کر دی اس کے بعد کرن کو سپہ سلار بنایا گیا تھا کرن اجے تھا کرن کو ہرانا ناممکن تھا لیکن اندر نے جان کچھ ایسا گنا تھا کہ ارجن کو جیتنا ہی جیتنا تھا تو اندر جان نے اور دیوتاؤں کی چاند نے کرن جیسے تلاوت کو بھی خواب پر سلا کر دم دیا لیکن کرن کے مرنے سے پہلے اس کے امتحان کی چال بھی چلی گئی جو بہت عجیب تھی تو آئیے جب کے میدان میں کرن کے آخری لمحوں کا نظارہ کرتے ہیں جناب مہاراج بہادر برق کی نظر سے ارجن کے جو باڑوں سے چھڑا قلب و جگر ہے غرقاب لہو میں ہے بدن خاک بسر ہے ارجن کے اس شکار کا دم ٹوٹ رہا ہے ہر زخم سے فوار آئے خون چھوٹ رہا ہے حالت کی ادھر نہ سائی دل ہستا بیتاری اتنی کے تک سانس سار پی دی میں نازل ہوئے جو پریم بھاری ارجن تھا اس ایک بھیس میں ایک کرشن مراری ارجن تھا اس ایک بھیس میں ایک کرشن مراری دونوں نے ماہی کی بھبون اپنے بدن میں یہ دیکھنا تھا کتنی ثقافت ہے کرن میں بھی بڑھ کے فقیروں صدا ہے کوئی دانی جو درد رسیدوں کی سنے رام کا نانی تو روز سے بھوکے ہیں نہ دانا ہے نہ پانی اب دم کے بنی جاتی ہے بے کل ہے یہ پرانی اندھیر ہے اس نگری میں داتا نہیں ملتا دیہات اٹھا کر کوئی ایسا نہیں ملتا کر کوئی ایسا نہیں ملتا اے ویر کرم تیری صحافت کا ہے شہرا جو رب کا دھنی تو ہے شجاعت کا ہے شہرا بھنڈار ہے بھرپور امارت کا ہے شہرا تو مرد سخی ہے تیری ہمت کا ہے شہرا سنتے ہیں کہ مایوس سوالی نہیں جاتا جو سامنے آئے تیرے خالی نہیں جاتا جو سامنے آئے تیرے خالی نہیں جاتا افسوس کے تو رنگ سارے خاک پڑا ہے زخموں سے بدن چورے میں کیا بات اب اور کہاں جائیں ہمیں تو شوق بڑا ہے کیا جانے اپنا کہاں آج لڑا ہے ہے در اور دکھائی نہیں دیتا بکشا کا کوئی طور دکھائی نہیں دیتا قانون کرن کے گئی آواز علمنا ایک بھری درد کی دیکھا سونے کو تو نہ تھا زخمی کا ہوا تیر ندامت سے بدن بولا کہ میں خود بہرے عدم کے ہوں کنارے لے جاؤ میرے جو کام آئے تمہارے بولے وہ فقیر سن کے یہ الفاظ سے غم آمیز سادھو ہیں ہمیں شسر کے چھونے سے ہے پرہیز سنتوں کے ہیں کس کام کے ہتھیار یہ عمرے ہے بہت تیز کچھ خاص نہیں تیرے تو ہم جاتے ہیں دادا مایوس ہیں ہم جاتے ہیں دادا اس بات کے سننے کی تھی کب تاب کرن کو دے تھام کی بولا جاتے ہو تو ٹھہرو وہ سامنے پتھر جو پڑا ہے وہ اٹھا لو خالی تمہیں جانے نہیں دوں گا ذرا دم لو سونے کی میرے دانت میں ایک کیل جڑی ہے لے جاؤ وہی تم کے مصیبت کی گھڑی ہے لے جاؤ وہی تم کے مصیبت کی گھڑی ہے ہم سمجھے ہیں ایسے اٹھا دے تجھے پتھر تروائے تیرا دانت دی یہ پاپ لے سر پر اس دان سے نردان ہی رہنا ہمیں بہتر دینا ہے تو خود توڑ کے بھی ہاتھ سے ہم کو کر تو کی درازت یہ ذرا دست کرم کو یہ سن کے پھڑکنے لگا وہ زخمی دل تنگ سو کر بٹے لیتا ہوا جا پہنچا وہ تاسنگ یوں توڑ دیا دانت کی سادھو بھی ہوئے تنگ اب دانت کے لینے میں مگر لائے نیا رنگ فرمایا کہ یہ دانت تیرا خون میں تر ہے کر پاک اسے جل سے جو دینے کی نظر ہے یہ سن کے نہ زخمی کو رہا ضبط کا یارا ہمت عالم میں سہارا درتوں سے کما کھینچ کے ایک بان جو مارا کوئی نہیں بچا تھا دریادن سے بےحان تھا جس کے ہر قصے پر سہم تھا وہی دنیوہن جس کے سامنے بڑے بڑے راجاؤں کا سر چھکتا تھا اب کمزور اور بیخص تھا کہ فرما گئے ہیں پندت کرشن چندیوہ ایک حالت پر کبھی دنیا میں کچھ رہتا نہیں ایک اسی دھارا لیے دریا کبھی بہتا نہیں چاہتا چڑھنا اترنا ہے سبا بات کا کچھ بھروسہ ہی نہیں انسان کی اوقات کا کچھ بھروسہ ہی نہیں انسان کی اوقات کا چنانچہ بھیم سین اپنا خرص لیے وہاں پہنچا اور دریودھن کا کام تمام کیا اس آخری قتل سے مہا بھارت کا اختتام ہوا جنگ کے پر شریشن کی ہدایت پر پانچوں بھائی راجدھانی کھینچ گئے جلوس میں ہمارے باپ راجے مہاراجے شامل ہوئے نو عمر لڑکیاں ہر موڑ پر گیت گاتی تھیں شاہی سواری پر پھول برساتی تھی ہر طرف گل و گلزار تھا جشن موسم بہار تھا گلی گلی سندر سجیلی کنیاؤں کے ہول کے ہول استقبالیہ ترانے گاتے تھے اور ان ترانوں کو سن کر عوام کے دل جھوم جھوم جاتے تھے اردو کے شاعر نذیر بناسی نے استقبالیہ ترانے ذاتی کنیاؤں کو جو الفاظ دیے ہیں وہ آپ کی سماعت فرمائیں کنیاؤں کا ایک غور گاتا تھا گھر کی قسمت سجی گھر میں آئی ایسے مہکے بدن جیسے چندن کا بن آج دھرتی پہ ہے سورگ کا بانگ بن اب سرائیں کیوں نہ گائے مگنا چرن ان کے قدموں میں پھول اور پھلواریاں آگ من ان کا مدواس کا سامان کیا جہارات پر ارجن اور بھیم کو تائیں پائیں لے کر بیٹھے چاروں نے اور لمبے عرصے تک انہیں کرم کی تھی دھرم سے جنگ یہ ادھرم کی تھی بھاگے کی بات کب تھی کرم کی تھی بات اتنی سی تھی پرمن کی تھی پانچ پانک تھے اور سو پرم سچ پہی تھا جہاں پہ تھے مادھب جب حقیقت مجاز ہو جائے ظلم کی شب تراس ہو جائے یہ زمین بے نیاز ہو جائے اور قاتل فراز ہو جائے شمس کا روپ دھارتا ہے کوئی خلق کو پھر سمارتا ہے کوئی خلق کو پھر سمارتا ہے کوئی خلق کو پھر سمارتا ہے کوئی خلق کو پھر سمارتا ہے کوئی آپ کو سب لوگ بہت پسند آیا بہت محبت آپ کی جی؟ جی، جی، آپ یہاں آ جائیں تو بہت اچھا یہ شاید نہیں کر رہے میری بہت خوش نصیبی ہے کہ آج آپ اتنی بڑی تعداد میں ہمارا حوصلہ بڑھا آئے ہیں کیونکہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا اس وقت ہمارے ساتھ بڑا نام نہیں تھا جو ادھیرے چل رہے تھے اور آپ ہی جیسے لوگوں نے ہمارا حوصلہ بڑھا کے آج ہمیں اس مقام پر آپ لائے ہیں اور آپ ہی کی محبت ہے اور آپ ہی کا پیار ہے کہ ہم لگاتار کچھ نیا کرنے کی کچھ الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ اپنا محبت حضور سے اپنا آشیرواد اپنا پیار بنائے رکھیں اور ہم اس طرح سے کام کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ